بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ نور شمارہ چھ سو نو اسلام اسلام اور صرف اسلام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت تقوی اور مغفرت عطا فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عرفہ کے دن میدان عرفات میں عصر کے بعد یہ دعا بار بار مانگتے تھے اللہم اہدنی بالہدا ونقینی بالتقوی وغفر لی فی الآخرت ولا یا اللہ مجھے مضبوط ہدایت عطا فرمائیے اور مجھے تقوع کے ذریعے پاک فرمائیے اور آخرت اور دنیا میں میری مغفرت فرمائیے ایک مسلمان کی اہم فکر یہی رہنی چاہیے کہ اسے کامل ہدایت مضبوط تقوا اور مغفرت مل جائے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تینوں نعمت نصیب فرمائے ہماری اولاد کو بھی اور ہمارے برما کے مسلمان بھائیوں کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ہدایت صرف ایک ہے اور وہ ہے دین اسلام برمی مسلمانوں کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں جبکہ ان کے دشمن اس نعمت سے محروم ہیں بدھا سب کچھ چھوڑ کر نکلا ایک اللہ کی تلاش میں مگر بدھا کے پیروکاروں نے بدھا کو ہی نوز باللہ خدا قرار دے دیا آج دنیا میں جتنا مال اور پیسہ صرف بدھا کے مجسموں اور یادگاروں پر خرچ کیا جاتا ہے وہ اگر کسی اچھے کام پر خرچ ہو تو کروڑوں انسانوں کے کئی مسائل حل ہو جائیں برمی مسلمانوں کے پاس ایمان اور اسلام کی دولت موجود ہے وہ مظلوم ہو کر بھی ظالموں سے زیادہ عزت مند اور خوش نصیب ہیں ویسے بھی الحمد للہ برمی مسلمانوں کی اکثریت دینی رجحان رکھتی ہے کراچی میں برمی علماء کرام کے کئی بڑے بڑے مدارس ہیں اور مدینہ منورہ میں برمی مسلمان عہد پہاڑ کے پڑوس میں آباد ہیں آزمائش اور ہجرت مسلمانوں میں دینداری کو مضبوط کرتی ہے بس ایک پریشانی یہ آتی ہے کہ آپس میں باہمی اختلافات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مدنی دور میں اس پریشانی کا حل موجود ہے برمی علماء کرام اپنی برادری میں وہ حل نافذ فرما سکتے ہیں برما کے مسلمان ماشاء اللہ بہادر اور مضبوط بھی ہیں اس وقت ان کو ایک بڑی آزمائش اور ہجرت کا سامنا ہے اس میں غیر ملکی این جی اوز کی یلغار کا خطرہ رہتا ہے یہ موزی چوہے کفر فسق اور بے حیائی کا تعاون پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کی ہدایت سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے برمی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے بات یہ چل رہی تھی کہ اصل ہدایت صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام اسلام کے علاوہ باقی سب کفر ہے اور گمراہی اور اسلام میں کلیمہ طیبہ کے بعد پانچ فرائض ہیں ہر وہ مسلمان جس کو کلیمہ طیبہ اور یہ پانچ فرائض نصیب ہو جائیں وہی پکا سچا محفوظ اور معتبر مسلمان ہیں یعنی کل چھ چیز کل چھ چیزیں ہو گئیں سب سے پہلے کلمہ طیبہ یعنی ایمان پھر نماز زکوٰۃ رمضان کے روزے حج بیت اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہم اپنی ذات پر ان چھ چیزوں کی محنت کریں اور اپنے تمام فرائض کو مضبوط اور پورا کریں پھر اپنے اہل و عیال خصوصاً اولاد پر محنت کریں اور گن گن کر ان کو یہ فرائض سمجھائیں یاد کرائیں اور ان کی اہمیت ان کے دلوں میں ان کی جان کی اہمیت سے بھی زیادہ بٹھائیں اور پھر ہم اسلامی معاشرے میں ان چھ چیزوں کی محنت کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں دراصل یہ چھ چیزیں ہی انسان کی اصل زندگی اور اس کی زندگی کا مقصد ہیں یہی چھ چیزیں ہی انسان کی اصل کامیابی اور اس کی ترقی ہیں ہم اپنا جائزہ لیں کلیمہ ٹھیک ہے پانچوں فرائض پورے ہیں اور پھر اپنے گھر والوں اور اولاد کا جائزہ لیں کہ کلیمہ ٹھیک ہے پانچوں فرائض پورے ہیں پھر اگر کہیں کمی کوتاہی نظر آئے تو ہم اس طرح سے بے چین ہو جائیں جس طرح ہم اپنی دنیا کے کسی بڑے نقصان پر بے چین ہوتے ہیں مثلا گھر کی چھت میں شگاف ہو جائے تو ہم کیا کیا کرتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں اپنی ہدایت اور اپنے دین میں یہ شگاف نظر آئے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک یہ شگاف نہ بھر لیں پھر اس میں کچھ تفصیل ہے ان چھ چیزوں کو ماننا جاننا اور ان کے لیے تیار رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اسی طرح کلمہ طیبہ اور نماز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے باقی چار چیزوں کا تعلق حالات اور موسم سے ہے رمضان تشریف لائے گا تو روز فرض حج کی شرع استطاعت ہوگی تو حج فرض مال کا نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض اور معذوری نہیں ہوگی تو جہاد فرض ایک مسلمان کو ہر وقت خود کو ان تمام فرائض کے لیے تیار اور آمادہ رکھنا ہے اور اگر ایک فریضہ بھی اجتماعی طور پر کسی جگہ کے مسلمانوں سے نکل گیا تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں گے اور کسی نہ کسی پکڑ میں آ جائیں گے الحمدللہ برما کے مسلمانوں کا بھی اجتماعی طور پر فریضہ جہاد بھی نصیب ہونے کو ہے آواز لگ چکی ہے ماحول بن چکا ہے ہراول دستے قدم بڑھا چکے ہیں ابتدا میں تو برمی حکومت کچھ اکڑی رہے گی سب کو مار دو سب کو مٹا دو کے نعرے لگائے گی مگر جیسے ہی جہاد آگے بڑھا حالات خود بدل جائیں گے تب حکومت ان مسلمانوں کو برداشت کرنے لگے گی جو جہاد میں نہیں نکلیں گے اور ان مسلمانوں کو وزارتیں اور اعزازات بھی دے گی جو مجاہدین کے خلاف بولیں گے اور یوں آہستہ آہستہ ماحول بدلتا چلا جائے گا نائن الیون کے بعد زمین کا نظام اور دنیا کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں اب ہر طرف جہاد کے نئے محاج کھل چکے